قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی صنعت کے قتل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے طور پر بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جنہوں نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو یقیناً وہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو بلا شک وہ شیطان تمہارا سریح دشمن ہے سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقین عرب کی جہالت کا بیان اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ افعال کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان میں ہیں دنیا میں تو اس طرح کہ اپنی اولاد کو قتل کر کے خسارے میں پڑے ان کی دولت چھن گئی ان پر مفلسی آ گئی اور خود اپنی طرف سے جو نئی باتیں انہوں نے رائج کر دی تھیں اس کی وجہ سے ان نفع بخش اشیاء سے محروم ہو گئے اور آخرت کے لحاظ سے یوں کہ سب سے برے ٹھکانے کے مستحق بن گئے یعنی جہنم جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر انہتر اور ستر میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کذب کا افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاں نہیں پا سکتے دنیا میں چند روز تمتو حاصل کر لو پھر آخر تم کو ہماری طرف آنا ہی ہے اور اپنے کفر کے سبب عذاب شدید کو چکنا ہی ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ جہل عرب کو معلوم کرو تو سورہ انعام میں ایک سو تیس آیات کے بعد والی آیات پڑھو قد خصر اللہ اولادہم اللہ تعالیٰ کے بعض انعامات کا تذکرہ ضرور ثمار اور انعام یعنی کھیتیاں پھل اور مویشی جن پر یہ مشرقین تصرف کرتے ہیں اور اپنے فاسد آرا سے اس کی تقسیم کر کے کسی کو حلال اور کسی کو حرام بنا لیتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ چھتوں اور منوے والے اور بے چھت باغات جو ٹٹیوں پر چڑھے ہوئے نہیں ہیں سب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں معروشات تو وہ بیلیں ہوں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی ہوں جیسے انگور وغیرہ اور غیر معروشات وہ ثمر و درخت جو جنگلوں اور پہاڑوں میں اگ آتے ہیں جو یکساں بھی ہوتے ہیں اور جدا گانا بھی یعنی دیکھنے میں یکساں اور ذائقے میں جدا گانا جب خوب پھل پھول جائیں تو ان کے پھل کھاؤ اور کھیت کاٹنے کے وقت غریبوں کو دینے کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر دو بعض نے اسے زکوٰۃ مفروضہ مراد لیا ہے جب کہ وہ پیداوار ناپی یا تولی جائے تو اسی روز یہ حق ادا کر دیا جائے پہلے لوگ نہیں دیا کرتے تھے پھر شریعت نے دسواں حصہ مقرر کر دیا اور جو خوشوں میں سے گر جائے وہ بھی مسکینوں کا حق ہے سر نبی داود کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے کھجوریں دس وسق سے زیادہ ہوں تو وہ ایک خوشہ مساکین کے لیے مسجد میں لا کر لٹکا دے اس حدیث کی اسناد جید اور قوی ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو حبوب و ثمار کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ کے سوا غریبوں کا ایک مزید حق ہے اور کھیت کاٹنے اور زکوٰۃ کے سوا یہ دیا جاتا تھا اور جب مساکین اس روز آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے اور کہا کہ کم از کم ایک مٹھی دیا جائے یہ کاشت کے روز اسی طرح کاٹنے کے وقت بھی ایک ایک مٹھی بھر کر کہ یہ بھی مساکین کا حق ہے ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے قبل کی بات ہے کہ مساکین کے لیے مٹھی بھر کی مقدار تھی اور جانور کے لیے چارہ تھا اور گرا پڑا بھی غریبوں کا حق تھا ابن مردویہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور عشر یا نصف عشر کو اس کے بجائے قرار دے دیا ابن جری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس کو منسوخ قرار دینا غور طلب بات ہے کیونکہ یہ تو ایسی چیز تھی جو اصل میں واجب تھی پھر تفصیل سے اس کا بیان کیا گیا اور یہ مقدار مقرر کی گئی کہ کتنا نکالا جائے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سن دو ہجری میں فرض ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو کھیت کاٹ تو لیتے ہیں لیکن غریبوں کو اس میں سے صدقہ نہیں کرتے جیسا کہ ایک باغ والوں کا ذکر سورہ نون میں کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے عہد و پیما کیا کہ صبح ہوتے ہی جا کر کھیت کاٹ لیں گے لیکن انشاء اللہ نہیں کہا تھا تو رات ہی اس کھیت پر ایک ہوا چلی کہ سارا کھیت برباد ہو گیا اور وہ صبح تک سوتے ہی رہے اور کھیت کے سارے ہی دروازے کالے جلے ہوئے بن گئے بس جب صبح کو اٹھے تو کہنے لگے کہ سویرے سویرے کھیت کو چلو جبکہ تمہیں کھیت کاٹنا ہی ہے چنانچہ وہ چلے اور چپکے چپکے بولتے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ غریب غربا آنے نہ پائے چنانچہ صبح ہی جلدی پہنچ گئے پہنچ کر جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم بھٹک کر شاید دوسرے باغ میں آ نکلے ہیں پھر کہنے لگے نہیں باغ ہمارا ہی ہے مگر یہ کہ ہم اس باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہتر آدمی نے کہا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا پھر کیوں نہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہے اب وہ کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں اس امر میں زیادتی ہماری ہی طرف سے ہوئی تھی اب ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا افسوس ہم پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی تھی کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بھی بہتر باغ عنایت فرما دے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھو عذاب دنیاوی اس طرح ہوتا ہے اور عذاب آخرت تو اس سے بڑا ہے بشرط یہ کہ ذرا غور کریں پھر اللہ نے فرمایا ولا تصریف و ان انََََََََََب المصرفین یعنی دینے میں حسب ضرورت سے زیادہ نہ دینے لگو بعض لوگ کھیتی کٹنے کے وقت اس قدر زیادہ دے دیتے تھے کہ یہ بات اسراف میں داخل ہو جاتی تو فرمایا کہ ولا تصریف و ابن قیس نے اپنے درخت خرما کے پھل اتارے اور کہہ دیا کہ آج جو بھی میرے پاس لینے آئے گا اس کو دوں گا حتیٰ کہ اتنے لوگ آ کر لے گئے کہ ایک بھی پھل ان کے لیے باقی نہ رہا چنانچہ یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ابن جنج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں اسراف سے کام لینے کی ممانعت ہے ایس ابن معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی انجام دہی میں تجاوز سے کام لیا گیا تو وہ اسراف ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس قدر نہ دو کہ خود محروم ہو کر بیٹھ رہو اور فقیر بن جاؤ محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے نہ رکو ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے گی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں اسراف کی مخالفت ہے لیکن سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب پک جائیں یعنی تمہارے پھل تو اس کے پھل کھاؤ اور فصل کاٹنے کے وقت غریبوں کو ان کا حق بھی دے دو اور تم اس کے کھانے میں اسراف سے کام نہ لو کیونکہ زیادہ کھانے میں مضرت عقل و بدن ہے جیسا کہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو صحیح بخاری میں ہے کہ کھاؤ پیو پہنو لیکن ان باتوں میں اسراف نہ کرو اور شان نہ بناؤ اللہ عز و جل کا قول من الانعام حمولتا و فرشا یعنی تمہارے لیے مویشی پیدا کر دیے جو تمہاری بار برداری کا کام دیتے ہیں اور سواری کے کام میں آتے ہیں جیسے اونٹ ہے اور فرش سے چھوٹے مویشی مراد ہیں یا چھوٹی قامت کے اونٹ ابن عباس صدی اللہ عنما کہتے ہیں کہ حمولہ سے اونٹ گھوڑے خچر گدھے اور ہر جانور جس پر بار برداری ہو مراد ہے اور فرش سے بکرے مراد ہیں ابن جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ بکروں کو فرش اس لیے کہا گیا ہوگا کہ وہ پست قامت ہونے کی وجہ سے گویا فرش زمین بنے ہوئے ہیں عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا خیال ہے حمولتاً سواری کا جانور ہے اور فرش سے وہ مویشی مراد ہیں جن کو ذبح کر کے کھاتے ہیں یا ان کا دودھ پیتے ہیں بکری پر بوجھ نہیں لادا جاتا بلکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کے بالوں سے کمبل اور فرش بنائے جاتے ہیں یہی وہ معنی ہیں جو عبد الرحمن نے اس آیت کی تفسیر میں کہے اور یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے سورہ یاسین میں آیت نمبر اکہتر اور بہتر میں اس کی تصدیق ہوتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا اولم انا خلقنا لهم لهم مما عملت انعاما فهم لها وزللناها فمنها ومنها یعنی کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم نے یہ چیزیں ان کے فائدے کے لیے پیدا کی اور ان جانوروں کو بنانے میں ہمارے ہاتھوں نے کام کیا جن کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں ہم نے یہ جانور ان انسانوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ بعض پر تو وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور سورہ نحل کی آیت نمبر چھسٹھ میں فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اے انسانوں بڑی عبرت و نصیحت ہے ان کے خون سے بنا ہوا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں یہ خالص دودھ پینے والوں کے لیے کس قدر خوشگوار ہوتا ہے اور ان کے بال تمہارے لیے لباس اور اوڑھنے کا کام دیتے ہیں اور دوسرے اغراض سے استعمال میں آتے ہیں اور سورہ غافر کی آیت نمبر انہتر تا آیت نمبر اکیسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو تمہارے لیے پیدا کیے تم ان پر سوار ہوتے ہو انہیں کھاتے ہو اور تمہارے لیے اور دیگر مصالح یعنی فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور تم اپنے دلی مقاصد ان سے پورے کرتے ہو تم ان پر سوار ہوتے ہو اور جہازوں اور کشتیوں میں بار برداری اور سواری کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کتنی ہی نشانیاں پیش کرتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے پھر اللہ فرماتے ہیں کلو مما رزقکم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پھل پھلاری حبوب دانے کھیتیاں اور مویشی وغیرہ دیے ہیں انہیں چاہو تو کھاؤ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمہارا رزق بنایا ہے اور تم شیطان کے طریق اور عوامر کی پیروی نہ کرو جیسے کہ ان مشرقین نے اتباع کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعض رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا اے لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی ذرا بھی سوچو تو اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے تم بھی شیطان کو اپنا دشمن قرار دے لو وہ اپنا شیطانی لشکر لے کر تم پر حملہ ور ہوتا ہے تاکہ تم اہل دو زخمے سے ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے سورہ عراف کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا اے اولاد آدم شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا اور ان کا لباس ان پر سے اتروا دیا اور وہ کھلے دکھائی دینے لگے اور سورہ کہف کی آیت نمبر پچاس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ضروریت یعنی اولاد کو اپنا اولیاء بناؤ گے یہ شیاطین تو تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے بہت بری جزا ہے قرآن کے اندر اس موضوع پر بہت کثرت سے آیتیں ہیں ہم انہی چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں